امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے دو بیٹوں حمزہ اور سالم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدم موافقت گھر عورت اور گھوڑے میں ہو سکتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چار